جناب محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے ان صاحب نے خبر دی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احجار زید کے پاس اپنی ہتھیلیاں پھیلائے دعا کرتے دیکھا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بہتر